الرسل ماذا قالوا لا علم لنا علام جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کریں گے پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں آپ بے شک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے روز قیامت پیغمبروں سے استفسار اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے روز پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ کس طرح خطاب فرمائیں گے کہ جن قوموں کی طرف تم کو بھیجا گیا انہوں نے دعوت تبلیغ کو قبول بھی کیا کہ نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلنس النَََََََََََََََََََََََََََََََدین ولنس المرسلین کہ ہم ان قوموں سے بھی پوچھیں گے اور ان کے پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے پھر ارشاد ہوتا ہے فوربك كانوا اجمعین اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے کہ ہم ان سب سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تمہارا عمل کیا تھا رسولوں کا قول ہوگا کہ لا علم لنا ہمیں تو اے اللہ کچھ خبر نہیں یہ اس دن کی وحشت کی بنا پر ہوگا کہ خوف کے مارے انہیں کچھ جواب نہ بن پڑے گا اور کہہ دیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں اس روز عقلیں ٹھکانے نہیں رہیں گی اور پھر جب کچھ اطمینان کی سانس لیں گے تو پھر اپنی قوم کے بارے میں حسب واقعہ شہادت دیں گے لیکن پہلی دفعہ تو یہی ان کا قول ہوگا کہ اے اللہ تعالی ہمیں کیا خبر آپ عالم الغیب ہیں آپ کے مقابلے میں ہم کیا جان سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بلحاظ حسن و ادب یہ بہت اچھا جواب ہے کہ آپ کے علم محیط کی بنسبت ہمارے علم کی کیا حقیقت ہمارے علم کی بنیاد محض ظاہر پر ہے اور آپ کا علم تو باطن کی بھی خبر لیتا ہے کیونکہ آپ علام الغیوب ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے جواب دیا اب اگر بربنائے منافقت کسی کا عمل یا اعتقاد رہا ہو تو ہمیں تو اس کا علم نہیں آپ ہی جانتے ہیں